اس کی بجائے وہ جو یہاں کے وظیفے ہیں اچھا۔ وہی پڑھیے ہمارے یہاں زیادہ لمبے وظیفے نہیں بتاتے کیونکہ اب لوگ کمزور ہو گئے اس لیے مختصر وظیفہ بتاتے ہیں وظیفہ جتنا بتایا وہ کر لیجیے چار تصبیحات ہیں مراجات مقبول ہے اور تلاوت قرآن پاک ہے جتنے ہاں, ہاں، جس سے جتنا ہو سکے کر لیں وہ قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے تو اپنا بس ذکر کر لیں اللہ تعالیٰ ایک تصویر لا الہ الا اللہ کی ایک تصویر اللہ اللہ کی ایک تصویر استغفار کی اس میں لکھی ہوئی ہے رب فل الرحمن اللہ ایک ضرور شریف کی صلی اللہ علیہ نبی نبی اور اگر کمزوری ہے تو تینتیس تینتیس دفعہ پڑھ لیں الحمد للہ ہاں۔ اللہ کے فضلے کی ساری معاملات ہیں اچھا اور ہاں, ہاں، بس بس ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ اور مطلب ہمارے بزرگوں کا رنگ جی۔ چشتی ہے عاشقانہ رنگ ہے جی۔ لیکن چاروں سلسلوں میں بیچ ہے ایسا مبارک سلسلہ ہے حاجی صاحب پہ چار چاروں سلسلوں سے عبید تھے اس کے مشاق تھے اس کے سلسلے چاروں مسلم مبارک سلسلہ چاروں سلسلے جمع ہو گئے